سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہل مدینہ کا مقام تلبیہ یعنی وہ جگہ جہاں سے با آواز بلند لبائک اللہم لبائک کہنے کا آغاز ہوتا ہے یعنی میقات مراد ہے ذوالحلیفہ ہے اہل شام کا مقام تلبیہ مہیعہ وہی جوہوہ ہے اور اہل نجد کا قرن المنازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بتانے والے ان لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ سے خود نہیں سنا فرمایا اور اہل یمن کا مقام تلبیہ یہ لم لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھ